السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ہمتن گوش ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں ہم سن رہے تھے کہانی فاتح ایران کی اور یہ چل رہی تھی مارکہ قادسیہ پہلے دن لڑائی ہوئی تو وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی دوسرے دن مسلمانوں نے کچھ نقصان پہنچایا مگر اتنا نہیں کہ لڑائی ختم ہی ہو جائے تیسرے دن بھی بڑی لڑائی ہوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج جنگ کو ختم کر دیا جائے گا اب رات کے وقت بھی مشلیں جلا جلا کر لڑائی ہو رہی تھی ہاتھ ہی اسلامی فوج کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جوانوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم ہاتھیوں کو مار لو تو میدان تمہارے ہاتھ ہے اب مسلمان ہاتھیوں پر ٹوٹ پڑے کئی ہاتھی مارے گئے باقی بھاگ کھڑے ہوئے ایرانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو دوبارہ سے ترتیب دیا اور حکم دیا کہ تیسرے نعرے پر حملہ کر دینا مسلمانوں کا یہ حملہ اس شدت کا تھا کہ ایرانیوں کے پاؤں کھڑنے لگے رستم بھی بھاگا لیکن ایک دبلے پتلے صحابی حضرت بلال ابن علقمہ نے رستم کو قتل کر کے اس کا سر نیزے پر لٹکا دیا اس طرح مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اس جنگ میں ایک لاکھ ایرانی مارے گئے اور چھ ہزار مسلمان شہید ہوئے ایران کا شہنشاہ یزدگرد حلوان بھاگ گیا ایرانی بھاگ بھاگ کر بابل میں پناہ لے رہے تھے چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ ضروری خیال کیا کہ سارے عراق کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے چنانچہ مسلمانوں نے بابل کوفہ اور بحر شہر پر قبضہ کرنے کے بعد عراق کے پایا تخت مدائن کی طرف رخ کیا رستے میں دریائے دجلہ ہوتا تھا ایرانیوں نے پل توڑ دیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر اس بڑے دریا میں گھوڑے ڈال دو ان شاء اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا ہزاروں مسلمانوں نے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اس دریا کو پار کیا اور کسی مسلمان کو کوئی نقصان نہ پہنچا ایک سوار کا پیالہ دریا میں گر گیا تو حضرت سعد نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا پیالہ بہہ جائے ایک ایک دریا میں موج آئی اور اس نے پیالہ ساحل پر پھینک دیا ایرانی یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے اور وہ سمجھے کہ یہ انسان نہیں ہیں انہوں نے شور کر دیا کہ یہ تو دیو ہیں اور ان کا دیو آ گئے ہیں اور یہ ہمیں اب ختم کر دیں گے تھوڑے سے مقابلے کے بعد مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا وہ لوگ لڑے ہی نہیں کیونکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے یہ تو طاقتور قسم کے جن ہیں عراق اور عرب پر قبضہ کرنے کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلولہ اور تقریق پر تقریق پر بھی قبضہ کر لیا اب حضرت عمر سے انہوں نے آگے بڑھنے کی اجازت چاہی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ مجھے ایک ایک سپاہی کا خون پیارا ہے اگر آگے بڑھے تو نقصان زیادہ ہوگا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو مدائن کا گورنر مقرر کر دیا اور حضرت سعد نے عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے بہت زیادہ کام کیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے مدینہ منورہ بلا لیا اور پھر انہیں کوفہ نہیں جانے دیا حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں ان کو پھر کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا گیا مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کو وہاں سے دوبارہ واپس بلا لیا گیا اس کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ آ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی حضرت علی نے جنگ جمل میں شرکت کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا مجھے کوئی ایسی تلوار بتاؤ جو مسلمان اور کافر میں فرق قائم رکھ سکے اچھے ساتھیوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے کہ سعد اگر کوئی روایت بیان کریں تو پھر کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے آخر میں بہت بوڑھے ہو گئے اور پچپن ہجری میں ستر برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا یہ تھی ایک ایسے ہیرو کی کہانی جنہوں نے بڑے بڑے سرماؤں کو پہلوانوں کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ انسان نہیں بلکہ دیو ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک بہادر جنگجو اور بہت بڑے عالم اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت برسائے آمین آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ